یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی امت سے جنگ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو گیارہ